کوئی مسلمانوں کی عزت کی بات کرے جانوروں کے حقوق والے موجود ہیں کتوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں گھوڑوں کے حقوق کی مارا جائے جو چاہے بموں سے مارے جو چاہے میزائلوں سے مارے جو چاہے ہمیں کرایہ دے کے کہے کہ تم خود مارو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے مسلمان کا خون پانی سے سستا ہو گیا مسلمان کی عزت پانی سے سستی ہو گئی ہماری بوسنیا کے مسلمان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بے کی گئی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچ دی گئی تاجر بن گئے تم پیسہ جمع کرنے والے بن گئے تمہیں سنا شراب سے فرصت نہیں ہے تمہیں نبی کی داڑیاں موڑنے سے فرصت فرصت نہیں نہیں ہے ہے تمہیں بینک بیلنس جمع کرنے سے مسلمان لٹ گیا مسلمان کی عزت لٹ گئی مسلمان کا ایمان لٹ گیا کوئی ہے جو مسلمان کے حقوق کی بات کرے چند دیوانے پھرتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہے یہ دہشت گرد خدا کی قسم تم صرف دہشت گرد نہیں بنیاد پرست نہیں ہمیں کوئی اور گالی دو ہم مسلمان کا خون نہیں بلا سکتے تم ہمیں کوئی اور سزا دو ان جیلوں میں نہیں کسی اور جیل میں ڈالو ہم اسلام کے حقوق کی بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے تم پر کوئی اور تم اپنے کافر یاروں کو خوش کرنے کے لیے اور گولیاں بساؤ ہم مر کے بھی تو کہاں جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے سید الشہداء حمزہ سے ملاقات ہوگی قیامت میں نبی کے ہاتھوں کا عہدے کوثر ملے گا مگر کافروں سے یاری کر کے مسلمانوں کو بیچنے والوں تم بھی تو ایک دن سفر ہو جاؤ گے تم بھی تو ایک دن قیامت میں کھڑے ہوگے بتاؤ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے